سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم بنی اسرائیل سے بیان کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تم بنی اسرائیل سے بیان کر لیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس بے شک تم ان سے جو چیز بھی بیان کرو گے ان میں اس سے زیادہ تعجب انگیز امور پائے جاتے ہوں گے حدیث نمبر تین سو پانچ مسند احمد